عبداللہ بن دینار نے کہا کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درختوں میں سے ایک درخت ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے اور وہ درخت مسلمان کی طرح ہے لہذا مجھے بتاؤ کہ وہ کون سا درخت ہے تو لوگوں کا دھیان جنگل کے مختلف درختوں کی طرف گیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے دل میں یہ خیال آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے لیکن میں جھجک گیا پھر وہ لوگ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے کہ وہ کون سا درخت ہے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما نے کہا تو میں نے یہ بات اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کو بتائی تو انہوں نے کہا اگر تم نے کہہ دیا ہوتا کہ وہ کھجور کا درخت ہے تو میرے نزدیک یہ جواب فلاں فلاں سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوتا صحیح مسلم 2556 حدیث نمبر سات ہزار اٹھانوے